محمد بن ابی عدی نے بیان کیا شعبہ سے وہ سلیمان سے وہ ابو حازم سے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا صحیح بخاری حدیث ثمر دو ہزار پانچ سو